عطا بن ابی رباح نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور ان سے کہا صرف یعنی نقدی یا سونے چاندی کے تبادلے کے حوالے سے آپ کے اپنے قول کے بارے میں کیا رائے ہے کیا آپ نے یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یا اللہ کی کتاب میں پائی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ان میں سے کوئی بات نہیں کہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو اور رہی اللہ کی کتاب تو میں میں اس اس بات کو نہیں جانتا البتہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے مجھے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متنبع رہو سود ادھار میں ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار اکانوے